بھی چاہتے ہیں کہ ادار کیا یہ جب فاتح پڑھو پڑھائی ہو جاؤ تو فاتح ہے میری یہ سپر کی ہے کہ ہم دلی سپر میں کہا دیتا ہے آج کے قول کے مطابق اگر ہم مان لی تو میرے آج مصرد نہیں نبی یہ خود لکھا ہے اس کے بعد اگر اس میں فاتح کا نام نہیں اگر یہ آج کی بات کسی جائے جو میں مان بھی نہیں جائے تو مجھے تک فاتح پڑھیں مسلم بھی نہیں فاتح کے بعد کا مان نہیں اب اس کی بھی بیشتی ہے اس لیے وہ چیز ایک کریں جو اس میں کیا ہوا

کتاب آپ نے سب کتابوں کے ساتھ ایک کیا روایت نقل کرتی ہوں اور بہت روایت نقل کرتی ہوں جو نہیں پیش کرتی امام پائے کی صبح روایت میں مل کر جو جہاں نگر کا پائے آپ بھی روایت جہاں سے نگر کرتے ہیں یہ تو جہاں تک آپ وہ روایت پہ صحیح کے بے حکومت اسلام پہ کیا یا جہاں نہ کیا اجہاں سے بڑھ جاتا ہے اچھا پھر آگے کہتے ہیں ابن شاہ کے لیے جناب ابن شاہ کے لیے آپ کی گھر کا فیصلہ اپنے گھر کے دیکھنے میں نہیں ان کی جگہ پر بھی کوئی جواب ثابت نہیں وہ سکھا ہے سکھا ہے لا صبح کا ان دما والا ان دماغ کی موجود کوئی ہمارے لیے صبح نہیں آپ خدا کرے نہ ہلکی ہے نہ کوئی اور خدا ہی ملا نہ مثال ہے سنم یہ گھر تو لڑے گھر جو تم اب کیا کریں کوئی ایک کوئی تو اختیار کرو یا اپنے بڑوں کی بات مانو یا کسی اور کی بات کرو یا آزاد ہو جائے کوئی باتوں کا بھی نہیں پھر کبھی ان دوسرا جو ہے وہ ملک ہے فلانے ان دوسرا کسی ملک کا کہا ہے ان دوسرا کسی ملک کا کہا ہے ان دوسرا کا نام کیا ہے جانتے ہیں اس کو احمد بن عمار کو جیسا کیا ہے اس کو احمد بن عمار اس کو کیا ہے ہمارے نظام میں نکالا ہوں ذرا بن مناسب مناسب تو یہ بھی کسی کو ملا نہیں ہو جاتا اور یہ کہا جاؤ نہیں نہیں آپ اسی اسی جگہ بات ہو جائے اسی سے آپ ہو جائے اسی لیے ہے جو آدمی کس کے اندر وہ حکم بتا دیتے ہو کس کے اندر غرائب بھائی مناسب کی رہا ہے تو جو روایت جس کی مل ہوگی وہ نہیں مانی جائے گی یہ یعنی بھی سب اس کی بات گے یہ کوئی فائدہ نہیں ہے اس کے بعد آپ کہتے ہو کہ ابن حبان نے اس کے قابل کو نافذ کو لایا ہے لیکن کہا ہے حدیث نہیں معلن اب اللہ سے صاحب جان کے میں لا اللہ انہیں سننا کہتا ہوں کہ قابل حبان میرے پاس موجود ہے جس کا اس کا قابل کرنی موجود ہے اس میں یہ جملہ نہیں اس میں یہ سیرت کتاب میں ہے ہی نہیں بالکل کتاب یہ جملہ نہیں آپ نے کبھی کہا کہ اس کا حدیث کا معاملہ خلاصہ میں یہ جملہ منقول ہے کتاب ابن حدان سے جناب عالی اصل کتاب جب موجود ہے کتاب کرا بھی سب کو نئی کتاب ہوتی ہے جن لوگوں نے اس کے کلمی اس کار میں فتح کرتا ابن ابان کی شکایت موجود ہے اللہ اس سے بڑا ہے اس میں اتنا کرتا ہی نہیں اور خود کی دوسری اس میں اتنا ہے ہی نہیں یہ حضرت حصہ کا فیصلہ ہے ذاکر حضر ابان کی شکایت کا کالا حدود کا ہی معلّہ نہیں یہ نظام لوگ دار میں جناب یہ نقل ہے کہ شکار سے کوئی جی، طرح کو شکار سے نقل ہے لیکن شکار میں الگ نہیں تو شکار نے نہیں سے نقل کیا ہے نسخے میں یہ موجود ہے جناب آپ کے مسئلے میں نہیں ہے یہ اس میں ابن حٹانی کا کوئی رسوال اس میں یہ دکھاؤ بات ابن آپ کے پاس تو چارمی نسخہ ہوگا نا ہاں، ہاں۔ لیکن ابن اس میں کلاسا میں تہذیب کمار والے نے سب نے یہ جملہ لکھا ہے میرا آپ کو بات ملی جلدی ملے میں نہیں ہے یہ پتا نہیں دیکھو نا آدمی یہ بات ہے میں نے یہ نظام کے حوالے سے کتاب اس کا حوالہ دیا گیا بات سنو ایک ہوتا ہے نقل کوئی کہتا ہے فلاں کتاب یہ بات تو میں کتاب دیکھے جی۔ اور کتاب میں یہ بات نہیں ہے کیسے مانے میں تو غلطی ہو سکتی ہے کتاب میں کیسے غلطی ہوگی اصل کتاب میں کسی نسخے میں بات ہوتی ہے کسی میں نہیں ہوتی میں کتنا اس طرح کوئی لائن اس لیے ہم نے دو تین پولیس کے ہمارے پاس ہیں وہاں اب اس نہیں کسی نے اس سے پہلے تبدیل کی ہے ہاں؟ آپ نے آج تک تبدیل پہ دی اس کی کیا آج مناظر کل دفعہ کر رہے ہیں آج تو نہیں تھا نہیں لوگوں نے تبدیل کی کس نے کی ہے وہ دکھا تقریب کلام والے میں نے بہت مبارک میں تبدیل کی تفریح کلام میں لوگوں نے تقریب کلام رد کیا ہے میں نے اکبر مبارک ہاں؟ نے کیا ہے علامہ ابن حضر نے کیا ہے زیادہ بتاؤں بات میں بات یہ ہے کہ بھائی ایک آدمی ایک طرح نقل کا ہے دوسرا دوسری طرح نقل کا یہ ہوا اختلاف اور اس سے بھی صلاح د بھی ہوتی ہے جہاں ایک دونوں مختلف چیزیں ہوں وہاں بھی اس کی صلاح یہ ہوگی کہ اپنی کتاب ہو جاتی ہے ایک آدمی کتاب کے سے نقل کرتا ہے دوسرا اس سے نہیں نقل کرتا ہے دوسرا کہتا ہے ایک نہیں ہے ان سب چیزوں کی تفصیل کے لیے دلیل میں یہ بول رہا ہوں یہ اس کی دلیل نہیں ہے یہ اس کا علاج نہیں ہے اصل کتاب آپ کو اصل کتاب میں یہ نہیں نہیں جب یہ جملہ اصل کتاب میں نہیں ہے تو معاملہ ختم ہو گیا اور پھر آپ سوچیے یہی دنوں بعد اگر یہ اس کی دوسری دلیل میں پیش کرتا ہوں ابن حبان کا جو حصہ چھپ کے آیا ہے اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے یہی بات مبارک زبان میں نہیں مبارک زبان ہے اصلی زبان کے اندر اصلی چھپائی اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے اللہ اس بات کے گواہ ہے اگر اتنا بال مال کر کے چلا تھا تو بڑی صحیح جس کو صحیح مانتا ہے اس طرح میں تو بہت سے گئی بات ہے بہت سی آپ کسی اور وجہ سے صحیح کریں گے اتنا فائدہ نہیں کر سکتا اسے کون نہیں کر سکتے آپ اور وجہ صحیح کی پیش کریں یہ بات اور ہے لیکن ابن ہفتہ اس کو صحیح میں لائیے کہ بات ہو سکتی دوارے کی کتاب میں نہیں ہوئی تھی دوسری خود کے صحیح میں یہ رواج موجود ہے جب اس کے صحیح میں یہ رواج موجود ہے تو معلوم ہوگا الفاظ نہیں کرتا تو صحیح آپ پیش کریں یا پھر میرے پاس نہیں ہے یا میری بات پہ یقین کریں یا میں چلے کیا خرچ میں تو میں آپ سوال میں پھر بھی دوں گا پہلے فیصلہ ہوا تھا کہ جو کتاب یہاں نہیں ہے اس کی بات نہیں کی جائے گی نہیں کی جائے گی ٹھیک ہے جی جی، نہیں کی جائے گی تو یہ بات میں ٹھیک ہو گئی جہاں کو جو یہاں ہے اس کو تو مان لینا یہ حدیث دیکھی یاد اب دو چیزیں آپ کے سامنے ہیں یا تو مسلمان کی بات اس بات میں حلفی بنانے کے کہوں گی کہ میں الفاظ کتاب میں نہیں ہے اور ایک رحمان صحیح میں علاج لائی ہے اگر آپ تو صبح کیا ہے میں مینڈکون چلو میں آپ کو دکھاؤں گا آپ کو دکھاؤں گے کر کے کتاب بھی دکھاؤں بھی دکھاؤں صحیح کر کے دکھنا یہ بات ابن حبان سے نقل صاحب نہیں ہو سکتی باقی آپ کی بات کیا ہے بہاری کی روایت کے دور بہار تو روایت وہ پیش کریں جہاں فاتح کی منا الحمد للہ وقفہ اسلام مصطفیٰ میرے دوست بزرگوں اس وقت تک میں ایک پرانے پاک میں آیت پیش کر چکا ہوں حضرت نے پرانے پاک کی کوئی آیت آپ نے مسلط کے سروس کے لیے ابھی تک پیش نہیں کی ایک آیت بھی اس کے بعد میں نے سات حدیثیں جن میں وہ کرا فن سکی یا اس کے ہمارا الفاظ آ رہے ہیں وہ پیش بھی ہیں حضرت نے ان کو تسلیم کر کے یہ بات کہی ہے کہ اس کا یہی معنی ہے کہ جب امام فاتحہ پڑھے تو مقدمی نہ پڑھے لیکن حضرت اس کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ اس میں یہ نہیں ہے کہ بعد میں بھی نہ پڑھے یہ تو حضرت سے ذمہ ہے کہ یہ دکھائیں کہ بعد میں پڑھ لے اصل مسئلہ تو یہی تھا نا کہ فاتحہ جب امام پڑھے تو مقدی فاتحہ نہ پڑھے مسئلہ تو یہی ہے نا وہ سات احادیث سے نکلا اس کے بعد میں نے یہ بیان کیا سات حدیثیں میں نے فاتحہ کے لفظ سے بیان کی اس پر مولانا حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ اس میں ایک شخص سجاہد السلام ہے دار پتنی نے اس کو ضعیف کہا ہے اور دار پتنی نے ضعیف کہا ہے اس کے بعد لسانی نیبان جو اسمال رجال کی کتاب ہے اس میں خاص لکھا ہے کہ وہ امام المحدثین ون مفسرین ہے اور دار پتنی کی جڑا جو ہے یہ بغیر بیان سبب کے ہے اصول حدیث کا یہ فائدہ ہے کہ جو جرا بغیر سبب کے ہو وہ مقبول نہیں ہوتی جب کسی راوی کی تعبیر ثابت ہو جائے جب اس کی تعبیر ثابت ہے تو دار کتنی کے بغیر شباب بیان کیے جرا گرا ہر جگہ ہر گز قابل قبول نہیں ہے رہا یہ کہ موتا میں امام مالک نے اس کو جابر کا سوال نقل کیا ہے تو اس سے میری بات رد نہیں ہوتی حضرت جابر نے یہ حضور سے بھی سنا اور اس کے بعد اس کے موافق ہے خود بھی فتوا دیا تو یہ بات اور پکی ہوئی یا کسی رہی حضرت جابر کو ربد اللہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو دو طرح بیان کیا ہے ایک تو مرفوع حقیقی اور دوسرا مرفوع حکری کیونکہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے اسی کتاب القراط بحثی میں خود اس حدیث کے راضی ہیں کہ حضور نے فرمایا جو صورت فاتحہ اور اس سے کچھ زیادہ نہ پڑے اس کی نماز نہیں ہوتی تو اب وہ اپنی طرف سے تو روک نہیں سکتے کسی کو انہوں نے فتوا دیا ہے اس حدیث کے بعد بھی اس کا تو مطلب یہی ہوا نا کہ انہوں نے یہ اللہ کے نبی سے سنے ہیں اسی کو مرف حکم کہا کرتے ہیں میں نے سات حدیثیں پڑھی تھی حضرت نے اس کا صرف ایک جواب دینے کی کوشش کیا ہے کہ جہاں سے بھی پڑھی ہے وہاں بیٹھی نے یا کسی نے اس پر اعتراض کیا ہے میں نے چینج کی ہے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ میں اللہ سے نبی کی حدیث پیش کر رہا ہوں بیٹھی اور دار پتری نے اگر کوئی محفوظ جو ہے ان حدیثوں پر کیا ہے تو وہ حضرت اس پر پیش کریں جیسے زیاد اسلام کی طرح کو میں نے رد کر دیا ہے اسی طرح ان شاء اللہ باقی صاحب کا بھی جواب ہوگا میرا یہ دعویٰ ہے الل اعلان کہ کوئی شخص ان روایات پر اصول حدیث کے موافق کوئی ایسی گرانی کر سکا جو مفسر ہو میں الل اعلان کہتا ہوں کہ ان ساتوں حدیثوں میں محمد بن کا کزاب جان ایک ابھی بھی نہیں اس کے بعد آپ یہ فرما رہے ہیں کہ کتابی سکاط کا جو نسخہ ہے اس میں حدیث معلم نہیں ہے میں خلاصہ اور ملزام سے یہ دکھا رہا ہوں کہ اس کے بعد حصوں میں یہ ہے جس کو جہت نے نقل کیا ہے لیکن اس کے بعد بھی میں دوسری بات ارد کرتا ہوں ابنی حبان کا ابنی حبان کا خلاصہ صرف میرے پاس نہیں ہے خلاصہ اگر آپ کے پاس ہے تو ادم آگے نکال کر دیتے میں خود ان شاء اللہ خیر یہ جو ہے اس کو تو آپ دیکھیں نا مزہ کو اس کے بعد یہ ہے دار کتنی وغیرہ نے یہ قاعدہ نقل کیا ہے کہ ابن احکام کا قاعدہ ہی سارے محدثین سے الگ ہے جس راوی کو کسی اور نے ضعیف نہ کہا ہو وہ اگرچہ مجبور ہو وہ اس کو شکا کہہ دیتے اس لیے ان کے سکا کہنے سے شکایت ثابت نہیں ہو سکتی تو بہرحال نافے کی مجبور روایت محمد بن اسحاق کی جوسی روایت میں نے مقبول کا حد سے بھی پوچھا حضرت سے کہ وہ پیش کرے وہ ابھی تک حضرت نے پیش نہیں کیا میرے سامنے اس کے بعد اتنی اور ان جیسا کہ میں نے کہا کہ لاہور ذرائع میں مناسب ہوں اس کے بعد حضرت آپ کو یہ بار بار یہ فرماتے ہیں کہ فافیہ اور سراٹ میں فرق ہے میں کہتا ہوں یہ حضرت کی بات صحیح حدیثوں کے خلاف ہے حضرت عائشہ فرماتی مسکات میں روایت ہے کان النبی سلم قرآت کے الحمد للہ رب العالمی اللہ کے نبی قرآت کہاں سے شروع کرتے تھے الحمد للہ رب العالمین سے کبھی مسلم میں روایت موجود ہے ان نبی سے سلم کا کردہ عمر اور سمول قانون جاستہ تعمیر قرأۃ الحمد للہ رب العالمین اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق حضرت عثمان غنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کب کہاں سے شروع کرتے تھے الحمد للہ رب العالمین سے کئی بخاری بھی یہ ہے حضرت ابو رام رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھتے ہیں کہ حضرت آپ تقبیر تحریمہ اور کراط کے درمیان خاموش رہتے ہیں کیا پڑھتے ہیں حضرت نے دعا بتائی پڑھنے کے لیے اللہ باعد بینی تو اس یہ اللہ میں وائد بہنی کے یہ لوگ کرتے ہیں یہ کل حوالہ سے پہلے کرتے ہیں یا سورت فاتحہ سے پہلے فاتحہ سے پہلے کی جگہ کرتے ہیں نا سبحانہ کا آپ کرتے ہیں اس جگہ سبحانہ کرنا آپ سے پہلے کرتے ہیں یہ فاتحہ سے بخاری کی روایت سے ثابت ہوا کہ فاتحہ کراط ہے حضرت پوری سے یہ بار بار بیان فرما رہے ہیں کہ جھگڑا فاتحہ کا ہے کراط کا نہیں ہے میں حدیثیں طور پر سنا رہا ہوں فاتحہ کراط ہے میں حضرت سے بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ صرف ایک حدیث حضرت پڑھ کے سنا دے مجھے جس میں یہ ہے کہ فاتحہ کراط نہیں ہے جب فاتحہ کراط ہے تو مزید کراط سے بھی جو روایتیں پیش کروں گا وہ بھی میرے لیے حجت ہیں کیونکہ حدیثوں نے فیصلہ کر دیا ہے کہ فاتحہ کراط ہے ہاں اگر حضرت صرف ایک حدیث دنیا کے سارے کٹخانوں سے میرے سامنے پڑھ دیں تو فاتحہ کراط نہیں ہے اور اگلی صورت قرآن ہوتی ہے یہ اللہ کے نبی کا ارشاد ہو یا نہیں ہو سکتا تو اللہ کے نبی کے کسی ایک آدمی نے فرمایا ہو میں مان دوں گا میں ایسی روایتیں نہیں کروں گا تو میں نے ارد کیا تھا کیونکہ وقت تھوڑا ہوتا ہے بات رہ جاتی ہے لکھائی شریف سے بھی نے یہی بات کی کہ ایک روایت جو مجبور تھی وہ تو پڑی اور اس سے آگے قرآن کا ایسی آئے اور صحیح حدیث جو قرآن کے موافق تھی وہ آپ نے نہیں پڑھی آپ نے کی میں نے پڑھ کر سنائی اس کی اگلی روایت اسی سنن نسائی میں یہ ہے کہ جو حضرت ابو دردار ابی اللہ تعالیٰ نے کی میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ حضور نبی پاک سے ان سے پوچھا گیا ہر نماز میں رات ہے آپ دیکھیے ایک ہی حدیث کی کتاب سے حضرت نے ایک روایت پڑھی اور اس سے اگلی تین روایتیں اسی سفر پر چھوڑ دی مجھ پر حضرت نے یہ اعتراض کیا ہے کہ میں نے حدیث تو پڑھی اللہ کے نبی کی پوری لیکن اس کے آخر میں جو دار پتلی نے اپنی رائے لکھی تھی وہ میں نے نہیں پڑھی اس لیے کہتے ہیں کہ آپ نے خیالت کی ہے دار پتلی کی رائے کیونکہ غلط تھی وہ ثابت نہیں ہے اس لیے کوئی سبق بیان کیا ہی نہیں یا کوئی غریب کے سرام کے غریب سے نہیں تھا اس لیے وہ تو بے فائدہ بھی پائی کوئی نہیں پتنی تھی جو سبب جڑا میں نہ پڑھوں تو حضرت مجھ کا خیال کا الزام لگائے اور اسی کتاب سے سون لکھائی سے اسی وقے سے حضرت اگلی تین حدیثیں نہ پڑے تو اللہ کے نبی کی حدیثیں نہ پڑے تو اس پر حضرت اس کو کیا حضرت نہیں سمجھیں گے تو اس سے اگلی روایت یہ ہے حضرت ابو بردار رضی اللہ تعالیٰ والی اللہ وقت والی یہ میں پہلے اپنی سات روایتوں میں پیش کر چکا ہوں تو میں حضرت سے یہی درخواست کروں گا اب میں نے پھر بات کو واضح کروں میں نے جو آیت کی تصویر بیان کی اس میں صحابہ اور تابعین نے ایک بات واضح کر دی ہے کیا کہ پہلے لوگ پڑھتے تھے امام کے پیچھے جب یہ آیت حاضر ہوئی تو اس آیت نے منع کر دیا سمجھائیے بات آپ کو اس سے کیا آپ سمجھے دیکھیے جس طرح لوگ پہلے شراب پیتے تھے لیکن جب شراب کی منع کی آیت نازل ہوئی تو اس کے بعد منع ہو گیا نا اگر کسی حدیث میں کسی کو شراب پینے کا ذکر ہو تو وہ پہلے زمانے کی ہوگی یا پچھلے زمانے کی پہلے زمانے کی ہوگی نا جب تک قرآن میں یہ حکم نازل نہیں ہوا تھا تو سننے لگا دیتا سترہ مستی کے دن کھانے پابند کی طرف منہ کر لو مسلمان کس طرح منہ کیا کرتے تھے دعت مقدس کی طرف یا حکم یہاں قرآن میں دعت مقدس کا نہیں اس لیے کرتے تھے کہ پہلے نبیوں کا یہ طریقہ تھا پہلے کا جب یہ آیت نازل ہو گئی اور کسی میں آپ کو یہ مل جائے کہ جا جاتے مقدس کی طرح منہ کر کے نماز پڑھ رہا تھا تو وہ پہلے زمانے کی ہوگی اور وہ ہندوستان کے جو کہتے ہیں وہ آپ کئی کو خلاف کرتے ہوئے ان کو سکھا رہے چکے یاسر محمود کے لیے آپ کہتے ہیں مزید گربان سکھا دینا ہو کیا ہے آپ کہتے ہیں گربان کو اطلاع نہیں تو آپ کو تکلیف دیکھو اس نے اس کو سکھا رہا ہے خلاصہ دیکھیے جی اس کو باقی یہ رہا کہ حدیث معلوم یہ ان شاء اللہ سکھا کے رحمان میں نہیں ہے اور نئے پاس اس چیز کو صحیح سکتی ہے تو باقی رہا یہ آپ کا کہنا آپ شام کے لیے آپ کہتے ہیں کہ آپ نے یہی پہلے کہا تھا کہ اس کا قرض نہیں ہے اب یہ میزان میں ایسا نہیں ہے اس میں موجود ہے جس جس کی ٹوپی سفی تھی آپ نے کیسے نکالا جائے جو اس میں نہیں نکالی ترجمہ یہ موجود ہے اور اس کے اس میں صرف صرف دانت کی نہیں کسی کو بھی نہیں ہے بلکہ راجی ہے اور اس کے لیے رعایت

وہ کیا ہے کیا مانا ہے اس کا کیا اس کا مانا ہے اس کا مانا کیا ہے اس کا اگر پیش کریں میرے سامنے پیش کریں آپ ایک سائن کے ساتھ یہ کیا پیش کیا آپ نے آپ نے جو پیش کیا کیا آپ نے سمجھا تھا کہ پتا لکھا تقریب میں ابھی کہا پیٹ میں موجود ہے اور یہ جیسے کہ مشہور لکھا میں نے یہ کہا میں نے کہا یہ ہے کہ سر گرو نے دار تقریب کی یہی دور ہے جو تھے وہ پڑھتے تھے تھے عورت ناگری اور ضرور کرے اب میرا کو اس پاس کھلی میدان ہے خدا کے واسطے ایک روایت دکھائے خدا صحابی فاتحہ ایک روایت کھائے جہاں یہ صحابہ فاتحہ پڑھتے تھے اور پھر آیت ناگ پھر سے اٹھ گئی اب اس کے بعد ابو اب کی روایت پیش کرتے جو میرے سامنے سمندر ایماندار جس رواج میں جو دیکھ کرتے ہیں کیا کہتے وہ وہ وہ سال وہمی بن ثواب ابو زادہ مال امام اللہ تفام ابن باب تک چپاؤں وقال ابو فقال ابو زادہ یا کثیر امام اللہ تک چھپاؤں یہ تیروں بس ان کا کلام نہیں ہے یہ رائی کا وہم ہے امام دار کے واضح کر دیا کوئی صاحب نہیں یہ صاحب نہیں یہ معاملہ آپ کا ختم ہو گیا اب رہی بات بات یہ آپ کا کہ سورج ساتھ سے پہلے آپ سپ رہتے تھے اب انہیں کہتا ہے کہ آپ سپ رہتے تھے اور کیا پڑھتے یہ آپ سوال آپ سپ رہے تھے اور کیا پڑھتے سپ رہنا اور پڑھنا دو چیزیں ساتھ ہو سکتی سپ رہنا اور پڑھنا دو تین چیزیں ساتھ مانا اور میں سے بھی دو چیزیں ساتھ ہو سکتی ہیں سپ رہنا اور پڑھنا ابھی وہ کہتا ہے کہ آپ چپ کرتے ہیں سے پہلے اور اس میں کیا پڑھتے ہو چپ کرتے ہیں آپ نے یہ کہا اور کیا پڑھتے مانا چپ کرنا پڑھنا دینی گئی آپ سات کر گئی تو پھر فان مانا چپ کرنے پڑھنے سے مانے تو نہیں ہوا آپ کی دلیل گئی وہاں مانا آپ کا ہیں چپ ہو جاؤ خاموش ہو جاؤ ابو ربی کہتا ہے جو آپ نقل کیا چپ کرتے ہو پڑتے تو چپ ہونا ہو پانا آپ کا کال ہے لہٰذا فلسفی بھی کی نہیں سکتے اب اس کو دھیان رکھیے اب اس کو بار بار نکل دیجیے اب روایت میں بھی لائیے کام ہے آپ اپنی بات آپ خود یہ پیش کرتے ہیں آپ کو پکڑتے میں آپ خوبی اب خود پیش کرتے لہٰذا یہ تازیوں تک نہیں کوئی مسئلہ نہیں اب اس شادی کے بعد دو اور مولانا کے ذمہ ہیں جو میں نے پہلا جس سے پیش کی اس میں کوئی مقبول بھی نہیں ہے اس میں لاسک دن مقبول بھی نہیں ہے اور بات یہ ہے کہ لا فلاد نیمن بندی طرح سے فاطل دن کی طرف خرچ لے لو ایمان کی چیزیں الحمد للہ پر اس کا کوئی جواب نہیں دیا مسلم شامل انتظامی سے میں نے رائے کی میں میری صلاح خلف امام حریت اور ساتھ کتاب امام کی کسی نماز پڑھے وہ سورج فاتح پڑھے یہ حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں بھی نماز نہ ہے نہ محمود ہے یہ اس میں وہ خدا بڑا آتا ہے ابن صاحب ہے یہ اس میں مقبول ہے یہاں یہاں کیا کہوں گی وہاں ابن صاحب صاحب تو پھر ہے بڑے آج تو اس کا بڑا سترا بھی مانتے ہیں امیر عمومی نہیں مانتے کہاں کے سمجھ لاؤ ہوں میں بھی سمجھ رہا ہوں آپ نے بڑا سی دوسرا دلایا کہاں دلایا نہیں سوائے گھر کی بات اس گھر کو آگ لگی گھر کو چراغ کی سوائے گھر کی کتاب ہے غریب نے لکھا ہے ان سے کو کیا بھی نہیں سے ان کی سوائی نہیں کر سکتے آپ اپنے آپ کو جھوٹا کرو اپنے استاد کو اپنے بزرگ کو اپنے ہوں کو اپنے مان سے جھوٹا کرو آپ کو بتائیے جھوٹا میرے دوست نئے مقام یاد ہونے کا کوئی شوق نہیں ہے اپنے مسئلے کو سمجھو اور جو ہندوستان نے آپ نے گراؤ کیا اس کو نے ختم کر دیا اور مقرول میں سمے اجتماع کا اجتماع کی تقریب ہو گئی نہ آپ جگہ صاحب نہ کر سکے زیادہ سے زیادہ آپ نے مقصود کا لوگ پیش کیا مقصود کی بات ہوئی تھی کہ جیت موت بات یہاں بات ایسا نہیں کر سکتے وہ اللہ ختم ہو گیا آپ کا اور اس کے بعد باقی جو رہا ہے کہ میری آپ کے ذمہ ہیں اس کا آپ نے کوئی جواب نہیں دیا ہدایت کا آپ نے کوئی بھی جواب دیا اور یہ بات نہیں پڑی اس کی نماز خطاب ہے ان کی نہ کس نماز ہے یہ نہیں ہے جب پوری نہیں ہے تو آج تک ہوگی نماز پوری ہے اور ہو جائے گی نہیں پڑھنی چاہیے تو علیہ وسلم کی بات مانے یا آپ کی نماز کی بات مانے اور آئے دن آپ نے کہا کہ یہ سب صاحب کرتے نماز میں تھی اور نماز میں کیس ہوتی ہے اور وہ پڑھتے تھے لوگ اور اس کے بعد آئے عید نظم ہوئی اور وہ لوگ وہ شروع تھے میں آپ کو خدا کے بعد سے ایک روایت دکھاؤ کسی کی کتاب سے کہ صاحب اور پڑھتے تھے اور پھر بھی آیت نازل ہوئی اور وہ سرک گئے اللہ جو خرا تھا ختم ہو جائے گا لیکن قیامت تک آپ یہ پاس نہیں کر سکتے لوگوں کو مطلب ہم یہ کہیں گے وہ کہیں گے لیکن یہاں کچھ نہیں بہت سو سنتے تو پہلو میں دل کا جو کی یاد ہے پک سک رہے ہیں ان کہیں گے خدا جو ہے جو کہ فاطل تک کا مقابلہ بنے گا وہ آتے ہی نہیں اس کے جو ہم اور پھر آپ کے فخا کا اصول اور قاعدہ جنہوں نے آپ کو اس آیت کے پیش کرنے سے منع کر دیا آپ نے پیسہ کو توڑ دیا دوسری بات آپ کے فخا یہ بھی کہتے ہیں یہ بھی تفریح کرتے ہیں آپ کے فخا سب نے یہ بائنک بھی آئے جو ہے وہ فیصل اس کو پیش کیا پھر آپ مجھے الزام دیتے ہیں کہ اپنے مطلب کے لیے ایک آیت پیش نہیں کی یہ یہ کہا تھا بھی آپ کا جھوٹ جی، جھوٹ ہے سفید ہے میں نے آیت بھی پیش کی جس کو آپ کے بڑوں نے پیش کی ابھی میں نے اللہ کی بات پڑھی انہوں نے کہا کہ فکر ماں کے سمر قرآن یہ لطف بھی پیسہ ہونے کا حکم دیتی ہے آیت میں نے آیت پیش کی اور وہ اسلام بھی آج کے بڑوں کا اب آپ کے گھر کی بات ہے مانو یا ان کو جواب دے دو یہ نہیں کیا مجھے جب بتایا جائے آپ کو مطلب کے کام میں گھر کے پاس ہوں یا حدیث کو مانو یا فکر کو مانو ایک چیز کو تو مانو پہلے میں کہتے ہیں فکر سے باہر نہیں جائیں گے اب تو فکر بھی بھیج دیا الحمد للہ وہ دیکھیے کی تقسیم کا جو حق ہوتا ہے اللہ کے نبی کے صحابہ سے میں نے بیان کر دی پانچ اور سات حدیث بن سکتی تھی اس کے بعد آپ یہ فرماتے ہیں کہ اس میں فاتحہ کا لفظ نہیں آیا میں نے حضور سے غالب مزید غالم آدمی کا لفظ دکھا دیا اور اس کے بعد آپ ابھی تک جو دکھا سکے یہ سر میں سنیے منصور نے نقل کیا اس میں حاطل میں وسلم اجاز کارا سی صلاح پہ رسول پاسن اور نماز میں سراد کرتے تھے تو کیا ہوتا تھا عجاب اہو وہ اہو جو پیچھے کرتے تھے وہ بھی آپ کے ساتھ ساتھ کرتے تھے یہاں کچھ کرتے تھے ازاک اعلیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم کالو مسلما یقین جب اللہ کے نبی بسم اللہ کرتے بسم اللہ کرتے ہیں حتہ کم کر لیا فاتل کتاب پورا یہاں تک کہ سورت فاتیا اللہ کے نبی ختم کر لیتے سورت فاتیا کا جیسے میں نے اصول بتا دیا ہے کہ حضور حدیثوں سے ثابت ہے حدیثوں سے ثابت ہے کہ کرا پلاسا میں نے حدیثیں پڑھی کیا ان کو رد کرنے کے لیے میں نے حضرت سے یہ کہا تھا صرف ایک حدیث آپ کا تینوں ساتھ یا نہیں یہ آپ کی بات میں نہیں مانتا آپ ایک حدیث دنیا کی کسی کتاب سے پیش کر دیں کہ حضور نے فرمایا ہو ساتھ یا فراق نہیں لیکن آپ اب تک پیش نہیں کر سکے اور یہ دیکھیے میں نے حضور کی نماز کی طرف سنا سر پیاب معاشا اللہ صاحب جتنی دیر اللہ تعالیٰ نے چاہا طریقہ یہی رہا حضور بھی فاتحہ پڑھتے رہے سیادہ بھی فاتحہ پیچھے پڑھتے رہے سماجا سگا تورے القرا یہ لوگوں آتماج نہیں گئی گا آ گا ان اور پھر ہوا کیا سارا آ حضور تو پڑھتے رہے اور صحابہ خزور اس سے زیادہ بھی وضاحت چاہتے ہیں کسی ایک صحابی سے آگے مجھے بھی دکھا دو فاتحہ کا لفظ ہو کہ اس آیت میں فاتحہ مراد نہیں آپ کے بہن کو میں کیا کروں آپ کسی ایک صحافی سے کسی ایک تابی سے مجھے دکھا دیں کہ اس سے فاتحہ مراد نہیں اور اللہ کے نبی سے دکھا دیں کہ فاتحہ کراط نہیں ہوتی اس کے بعد آپ نے میری پر یہ کتابیں کراط دے دی ہے میں نے بات بڑی صاف پیاری کی گئی بیٹھے ہوئے اور یہی بات نکلی آپ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے متن میں مفہوم کا سنا ہے یہ نہیں ہے وہ علیحدہ سند ہے جس کا راوی وہی بن عمیر ابن جوسا ہے ابن عمر وہی وائدوں و مناتی مل کر حدیث راوی تو سما کیسے ثابت ہو اور اگر یہ صحیح بھی ہوتی تو اصل حدیث میں سما مدلس کا ثابت نہیں ہو سکتا اس کے بعد سب سے بڑی بات انہوں نے یہ کی ہے جس پر میں یہ پڑھ سکتا ہوں یہ ہے مدعی کا فیصلہ اچھا میرے زلیخا نے کیا خود پاک دامن مائے تھا آپ محدثین کا اصول چھوڑ ہیں کیونکہ محدث کو مانتے ہوئے ناصر صرف مستور کی روایت آپ پیش نہیں کر سکتے تھے اب آپ مجھے یہ کہتے ہیں کہ فوکا ہے احناف اب میں تو کہتا ہوں جہاں سے کہتا ہوں کہ جہاں فوکا ہے احناف کی طرف آ گئے اللہ کرے سارے مثال میں آ جائیں تو ہمارا جھگڑا ختم ہو جائے اس کے بعد یہ میزان آپ نے بیٹی تھی میرے پاس جاجب السلام کے متعلق آپ کو یاد ہوگا حضرت نے ایک اصول بیان کیا تھا جس کے متعلق منکر کا لفظ آ جائے یا ان کے متعلق مناسب وغیرہ کا لفظ آ جائے اس کے متعلق ہے اس کی وہ حدیث منکر ہوتی ہے جس کو منکر میں درد ہو اور جو حدیث میں نے کی پیش کی ہے یہاں دو حدیث منکر درد ہے وہ حدیث ان میں درد نہیں ہے اس لیے اس بارے میں آپ اس کو میرے سامنے نہیں کر سکتے اب اور سنیے ہاں حضرت مجھے طور طور فرما رہے ہیں کہ میں نے دو حدیثیں اور پڑھی ہیں جن کا میں نے جواب نہیں دیا ایک تو یہ ہے کتاب القرات بوسی میں جس کا یہ راوی ہے پہلا محمد بن سلیمان بن فارق ابراہیم بن محمد بن ذہیا ان دونوں کا ترجمہ حضرت مجھے اسمار سے دکھا دیں میں نے کافی کوشش کی ہے یہ ہے نا ابھی ابوشاہ ابراہیم بن محمد بن جایا دوسرا ہے ابو تین محمد بن احمد تیسرا ہے محمد بن سلمان بن فارو ان تینوں کا ترجمہ پہلے تین راوی سمجھ کے ان کا کسی اسمار جان کی کتاب میں نہیں ملا اب جو راوی ہے اس سے وہ کون ہے عثمان میں عمر ہے جس کے متعلق تقریب میں لکھا ہے کہ اس کو غم ہو جاتا تھا اس کے بعد اگلا راوی یونس بن جزید بن علی ہے جس کے متعلق تقریر میں لکھا ہے خاص زوری کی روایت میں اس کو وہم ہو جاتا تھا اور یہ روایت بھی اس کی زوری سے ہے اس کے بعد زوری ان کے ساتھ اس کو روایت کر رہا ہے مبارک پوری صاحب کی تحقیق الکلام کا آپ نام لے رہے تھے انہوں نے ملن میں ایک جگہ نہیں بار بار لکھا ہے کہ حافظ ابن حضر نے زوری کو مدل تبکاتے کے اس کمیٹی میں شمار کیا ہے کہ جب یہ روایت ان سے بیان کرے تو وہ روایت حجت نہیں ہوا کرتی اس کے بعد یہ روایت جو ہے محمد نقل کیا اب اس کے بعد یہ کہنا کہ اس کی سمجھ گئی ہے جس کو میں راویوں کا شکایت کا پتا ہے جو آپ نے تورانی سے پڑھی ہے اور بار بار کہہ رہے ہیں اس میں سعید بن افیر بن کشید جو راوی ہے اس کی شکایت ثابت نہیں اس لیے وہ روایت بھی غریب ہے میں حیران ہوں کہ پرانے پاس آپ کے پاس نہیں صحیح کٹھائی کی صحیح حدیث آپ کے پاس نہیں صحیح مصرف کی صحیح حدیث آپ کے پاس نہیں یہ تین چار چھوٹے سکے جیب میں ڈال کر آپ ہنسیوں سے مناظرہ کرنے کے لیے تشریف لے آئے ہیں حضرت ان میں ایک بھی حدیث صحیح نہیں دیکھیے میں نے حدیث بھائی فن تارا سنسدی دیکھی تھی نا صحیح مسلم کے اندر لکھا ہوا ہے ان ماں وضا تو ہا ہونا ماں آج ماؤں والا ہو اس حدیث کے صحیح ہونے پر امت کا اتفاق ہے یا ہے آپ کے تو پاس بھی کوئی بات جس کے متعلق صحیح بخاری یا صحیح مسلم کے اندر لکھا ہو کہ اس حدیث کے صحیح ہونے پر امت کا اتفاق ہے روایت آپ کے پاس ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے اس کے بعد اب میں اگلی روایت حدیث کی اور پیش کرتا ہوں موتا امام مالک موتا امام محمد میں روایت موجود ہے اب آپ کی روایت کا میں نے جواب دے دیا ہے رہا یہ وہ جو آپ نے ہاں ایک بات رہ گئی میں یعنی نے جو سات ابھی سے فاتحہ کے لفظ سے پڑھی تھی سات ان میں سے ایک بار تو آپ نے بن سلام کا اعتراض کیا تھا میں نے جواب دیا کہ بن سلام پر کوئی مفسر گرا نہیں کسی کتاب میں دکھا دیں اس کی تعبیر مفسر نشان میں موجود ہے وہ گرا مردود ہے دوسرا اب ابو دردا کی روایت کے متعلق آپ نے دار کتنی سے مجھے پڑھ کے یہ سنایا کہ اس میں دار کتنی کہتے ہیں زید بن حباب کا وہم ہے تہذیبی تعزیب میں سراط ہے کہ زید بن حباب کو اگر وہم ہوتا تھا پھر سفیان سوری کی روایت میں ہوتا تھا اور یہ حدیث سفیان سوری سے نہیں یعنی سفیان ہی کے پاس زید بن حباب اس زمانے میں پہنچا ہے جب وہ اتنا برا ہو چکا تھا کہ اس کا حادثہ کام نہیں کرتا تھا اس لیے اس سے پہلے وہ سکا تھا یہ بات واضح ہے جو حدیث میں نے پیش کی ہے یہ سفیان سوری کے طریقے سے نہیں ہے دار پتری نے آدھی بات نقل کی ہے اس کی جرا نامکمل ہے اور جرا غلط ہے اس کی معقول جرا وجہ بیان کرے کیونکہ جرا کرنے والوں نے وجہ یہ بتائی ہے کہ جات کے مباع کی باقی ساری حدیثیں کری ہے اچھا۔ وہ حدیث اس کی بہت نظر ہو گئی ہے جو اس نے سفیان سوری کرواتی ہے اور جو حدیث میں نے پیش کی ہے حضرت دار کتنی دیکھیں اس میں سفیان سوری راوی نہیں ہے اب یہ باتیں ساری میں نے عرض کر دیا میں عرض یہ کر رہا تھا کہ میں نے جو قرآن کی تفسیر میں پانچ جہاز اٹھارہ طرح کے اخبار نقص کیے ہیں ان سے یہ ثابت ہوا کہ پہلے زمانے میں پڑھتے تھے نا پہلے زمانے میں اور بعد میں اگر یہ آپ کی پیش کردہ حدیثیں جن کو آپ صحیح ثابت نہیں کر سکے چار پانچ کو یہ صحیح بھی ہوتی تو یہ پہلے زمانے سے متعلق تھی کیونکہ ان صحابہ نے اور تابعین نے قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے یہ واضح کر دیا ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے امام کے پیچھے کرات پڑی جاتی تھی اور بعد میں منع ہو گئی اس لیے اول تو آپ ان کو صحیح ثابت کر ہی نہیں سکیں گے ان شاء اللہ قرآن آپ کے پاس نہیں بخاری کی روایت آپ کے پاس نہیں اور اگر فرض مہار وہ صحیح بھی ہو بن ہے مکہ مقدمہ میں اس بار مسلمان ہوئے ہیں وہ اور منفی ہے راجن یہ ہے ایک روایت میں ہے کہ وہ ساتھ یہاں پڑھتے تھے اور پھر منع ہوئی جب یہ چیز بات کیا ہم اگر چلانے کا مطلب کیا اگر آپ کو یہ معلوم ہے کہ وہ فاتحہ پڑھتے تھے تو ایک حدیث دکھاؤ آپ کسی کتاب سے کہ وہ فاتحہ پڑھتے تھے پھر یہ آج نہ نہیں تھے تو آپ دعا کریں جب یہ چیز ہے دعا کا کوئی مطلب نہیں ہے اور پھر کہتے ہو کہ آپ جو علاج پیش کی کون چاہیے یہ بھی غلط کہتے ہو قرآن سے پیش نہیں کیا قرآن کی پیش کی اور وہ بھی تمہارے علماء کی شہادت سے ہنفی کے علماء سے وہ بھی اصول کی کتاب جو مدرسے میں پڑھتے ہیں ضروری پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ آئے مفت دن پر واجب فاتحہ کو قیاد کو واجب کہتی ہے یہ ہے تو آئے سوال آیت نہیں ہوئی کہتے ہیں بخاری ضرور پیش کیا بخاری سے وہ حدیث پیش کی اس کا جواب تمہارے پاس قیامت تک نہیں ہے کیونکہ لمب ہے تو کسی نے فاتح نہیں پڑی اس کی نماز نہیں ہے اور جو بھی ہو مقتدی ہو امام ہو جو بھی فاتح مجھ نماز نہیں ہے اس کا آپ نے کوئی جواب نہیں دیا پیش چاہتے کہ مقتدی فاتح نہ پڑے ٹھیک رہے اجازت سمجھنے والی اجازت پیش کر کے آپ یہ کہا کہ وہاں جو فاتح پڑے تو امام کے فاتح پڑے یہ اس سے پہلے اللہ آباد نے کیوں بولتے ہیں فاتح پانے کا حکم ہے فاتح میں بغیر نماز نہیں جب نماز نہیں تو اس وقت پڑھ سکتا ہے وہ آپ کی جب بات مانی بھی ہوتی ہے اس سے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا تم بڑا آپ نے اعتراض کیا بیٹھی کی جگہ تیرے نے روایت کیا راجو کا ترجمہ آپ نے کہا کہ فلا کو ترجمہ ہم کو نہیں ملتے اب اس چیز کا ترجمہ نہیں ملتا ہے یہ محمد مسلمان فاص کا ترجمہ نہیں ملتا ہے اب شاہد شاید کا ترجمہ نہیں ملتا ہے تو مولانا آپ ان کے لیے کیا ثابت کریں آپ ان کو کیا کہیں گے ان کو آپ غریب کہیں گے تین چیزیں ہیں یا نہ کریں یا غریب کریں اگر غریب کہیں گے تو اس کے لیے شروع دینا آپ کو پڑے گا اگر ہم پور کہیں گے تو پھر آدمی کا سلسلہ قاعدہ اس کو مانگتا ہے جی۔ پھر اس کو لیجیے یہ آدمی تھوڑے بڑے کا بھی ترجمہ مل جائے گا یہ یہاں کا ترجمہ مل جائے گا ساری کتابیں یہاں نہیں ہیں میں ساری کتابیں یہاں نہیں ہیں اس کے علاوہ سب سے بڑی بات یہ کہ امام کہتی ہے جب کہہ دیا ہے کہ اسناد بھی صحیح ہے اور میں پڑھ کے آپ کو سنایا اسناد بھی اتنا صحیح جب ہوتی ہے تو اس کے سکتے ہو عادل ہو ضبط قانون ضبط ہو اور ان کے اندر اسلام نکل ہو نہ ہو امت نہ ہو سی نہ ہو یہ ہے صحیح اکائی اور بات ایسی کتابیں صحیح ہے اب آپ اس کو سورج سے کہیں کسی راوی پہ شرح ثابت کریں یا اس کی علم ثابت کریں یا فیو ثابت کریں اس کے بغیر آپ نواز فن لیں یا آپ استلاح کے مالک ہیں کہ آپ کے کہنے پر علاج آپ کو نہ ملی تو علاج نہیں ہو جائے ایسا نہیں ہوگا ایک بہت ہی کہتا ہے کہ اس کی کسی صحیح ہے بہترین صحیح سے روایتوں کو راوی کو چھٹا کر دیا کیونکہ یہ تعبیر دلی ہے راوی چھٹی ہو گئے اب اس کے مقابلے میں آپ منسوخ نہ کر کریں تو پھر تو بات کچھ بنتی ہے پھر جھگڑا چلے گا روایت جب صحیح ہو گئی تو آپ کا جھگڑا نہیں رہا رہی تبیانی کی بات سبرانی والی روایت مجھے روایت کے اندر امام نے اللہ کے لکھا ہے کہ راہو میں تھپول اور فکا دوں اسی نے یہ کہہ دیا ہے شاہی فکے ہو گئے اب آپ کو گنجائش نہیں رہی اب آپ کی ذرا صحیح پیش کریں نہ تو بات ہو سکتی ہے اس کے خلاف آپ السلام کا مسئلہ تو صرف یہ نہیں نے کہا ہے کہ لہو مناسی جسے آپ نے اس نافی وغیرہ یا کسی اور کے لیے پیش کیا محمود کے لیے یہ نہیں یہاں یہ ہے کہ وہ کہتا ہے میں انکہ مال ہوں ان کی روایتیں ہیں ان میں سے سب سے زیادہ ان کا یہ افر کا سیرا ہے ساری بات روایت ابھی کہو گی لہٰذا اس پر تمہارا بولا نہیں جو ہے وہ کیا کیا جا سکتا مولانا دوسری بات ہے کہ آنکھوں کے سامنے آنکھوں کے سامنے جو بات ہے اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا وہ کیا ہے یہ علاج یا السلام مالک سے نقل کرتا ہے محتا موسم ہے موتانے موسم ہے لہٰذا یہ مالک پر جھوٹ ہے معاملہ ختم ہو گیا یہاں کوئی تو نہیں پریشر اور آپ آپ کہتے ہو کہ دوہری جو ہے دوہری جو ہے وہ مدلس ہے یہ بھی غلط ہے اور ساری جو بیان کیا ہے وہ یہ پی لی بیان کی آپ خود غور کیجیے ہائے اپنا اگر جیسا ہے نا سہی کے اندر دوسری کتابوں میں ان کی ان سے روایت ہزار موجود ہو گئی یہ ساری روایت سہی کا متفقن اراوی ہے اس کا یوز یوز ایڈی کہاں کہا بھی اس کو سکھانی کہا جائے جو ہی میں وہم ہوتا ہے اس کو یہ ہمیں جو ہوتا ہے تو یہ بات آپ کو سانی پڑتی ہے جب امام صاحب نے کہا کہ یہ روایت صحیح ہے شہید ہو گئی تو وہ ہم کے بھی خلاف ہے عزت کے بھی خلاف ہے شریف کے بھی خلاف ہے جگہ کے بھی خلاف ہے دوسرا دیکھ آپ کو ثابت کریں جب تک آپ ثابت نہ کریں یہ آواز اپنے جگہ پہ قائم رہے گی اس کے بعد آپ نے کہا ہے کہ امام گر نے جو کہا ہے وہ انہوں کا نہیں مانتے امام گر محدث ہے صاحب عمد ہے ان کی کو سے لگی کیا ہے انہوں نے تعلیم کی ہے انہوں نے یہ کہا کہ زید بن حباب کو یہاں فہم ہوا ہے اپنی روایت موقف ہے جامع کاختہ ہو رہے تو آپ اس کے لیے علم معلوم جو ہے اس کے لیے آپ پڑھیں اس چیز کے اندر خلے دور جا مگر لوگ تین تین کے جمع کرنے سے اس قیمت کو معلوم کرتے ہیں انہوں نے فیصلہ دے دیا کہ یہ روایت معلوم ہے یہ روایت معلوم معلوم سے آپ نے پیش کری ہم نے روایت صحیح پیش کر دی کہ خاتون کے بغیر نماز نہیں ہے ہم نے روایت کر دیا کہ کے بغیر کوئی نماز نہیں ہے بعض روایت میں امام کے پیچھے کا ذکر دیا گیا اور بعض روایت جو ہے وہ عموم کے لحاظ سے سب کو کافی ہے اب آج کا فرض ہے کہ کوئی ایسی روایت پیش کرے جو مختلف کو خاص کرے آپ نے جو روایات کا نام لیا وہ سب روایتیں بحثی نے جہاں کیا ہے آج کا فرض ہے تو اس جگہ کو نقل کرے جہاں کیا لہٰذا روایت کوئی وہاں موتوا نہیں ہے جتنی موتوا چوپی کی روایت ہے بخاری وہاں بھی آپ کے سامنے پیش ہوئی امام بخاری نے جو علم حدیث کا سب سے بڑا ماہر ہے انہوں نے اس مسئلے پر مستقل کتاب لکھی فاطمی کتاب پر مستقل کتاب لکھی ہے اور آبادی سے جمع کیے بنا آپ نے ظاہر کیا اپنے استاد کو اپنے بزرگ کو نہیں مانا اس کو چھوڑیے اس کو بھی نہیں مانا آپ ایمان سے پڑھیے یہ اکیلے بھی خاص بھی لڑائے اور بھی اس کے مطابق موجود ہیں مقبول کے مطابق موجود ہے سب کے مطابق موجود ہے لیکن کی قدر یہ ساری مطالعات رکھ لیتی ہے جب مطالعات ہو گئی تو پھر وہ ذرا نہیں رہی آپ کی معاملہ سب ختم ہو گیا عراج بچ گئی تو نے اس کو اصل صحیح کہا ہے تلوی نے اصل صحیح کہا ہے ابھی حسن کہا ہے اور اس نے کیا نام ہے ابو داؤد نے سپوٹ کیا آپ کے قول کے مطابق ابو داؤد کا سپوٹ آپ پہلے پیش کر چکے ہیں پہلے مرانے نہیں آپ اس کو مانتے ہیں آپ پہنچ چکے ہیں مجھے چھوڑیے آپ کو ہے میں نے طلاق کیا میں نے کہا اس میں بات ہوتی ہے آپ نے مان لیا ہے لہٰذا وہ بھی آپ کو ہے خطابی نے بھی شوشن کہا ہے نے شوشن کہا ہے وہ مجبوری کو اصل مانتے جس کو مزدور اصل کہتے ہیں آپ اس کے لیے کوئی باہر جانا پیش کریں اس کے بعد آپ نے منصوب کی روایت سنو سب سے پہلے ساتھ یہ ہے کہ مولانا نے کہا تھا کہ سند والی روایت ہو یہاں سند کے بغیر

باقی ایک روایت آپ کریں کہ وہ صحیح ہو کہ آپ خاتحہ تھے اور آیت نازل ہوئی اس میں ضرور تھے پھر یہ بات بن سکتی ہے لیکن اس کے بغیر آپ اس کو کبھی نہیں رد کر سکتے میرے دوست بہت انسان اپنے خیالات کو رکھتا ہے لیکن ایمان بڑھانے بات یہ ہے کہ انسان حق کو نہ چھوڑے حق کو قبول کر لے صحیح طور پہ غور کرے جو اپنے جنوب پیش کے سائے نہ ابن اتنی ساتھ اجازت کیا ابن ہمام نے آپ کے چودھری نے کو کر دیا لائبریری میں کے لیے آپ نے جو کہا جائے جگہ یہ کتاب موجود رہی ہے برت مہدی کتاب کیا نام ہے شریف نے کے اندر موجود ہے امام شریف نے اس کو صحیح کہا یہ خود دلیل ہے وہ کو مانتا ہے جس روایت کے لیے صحت موجود ہے اس کو آپ کیا شرط چاہیں گے حلف یہ ہر فلام والے راجنا صحیح ہے جب اسناد صحیح ہے تو پھر آپ اس کے مقابلے میں کوئی پیش آئے صحیح کہ فلاں راوی اس کو فلا فلاں نے صحیح کیا ہے یا اس کے اندر جو ہے وہ عزت ہے فلانی یا اس کے اندر شریف ہے یا اس کے اندر انتقا افال ہے یہ آپ کوئی چیز پیش نہیں کر سکتے تو ثابت ہوا کہ صرف جگہ پہ کام ہے قائم ہے تبانی والی عدالت کو لکھائے لکھا ہے سکتے ہیں اس کے بھی آج کسی راوی کا نام پیش کرے کہ فلاں راوی جو ہے وہ ذرا اس کے مطلب مختلف نکلتا ہے مطلب آپ کے ہاں حجت ہے آج کی سطح آپ کو مارتی ہے میں نہیں مارتا آج کا گھر آپ کو مارتا ہے ہم نے چاہا تھا کہ حاکم سے کریں گے فریاد ہم نے چاہا تھا کہ حاکم سے کریں گے فریاد ہے وہ بھی کرا جاگنے والا نکلا <laughs> <laughs> آپ کہہ سکتے ہیں دو منٹ کے بعد دو منٹ آپ جا جائے آپ کہتے ہیں کہ آمد دنیا جائے اس دِن کا آمد گنجات بناتی ہے وہ دس فائیو مناسب ہے اس کمپنی کو میری آ جائے کا خلاف اسلحہ عبد السلام کے ان کی ساری روایتیں نہیں کریں یہ اس کے انکر سے انکر علاج میں کی اپن قبول کی ساتھ اس کو ملک نہیں کہا جائے یہ سنو ملک اس کو نہیں کہا جائے باقی حال یہ بات کہ اس کے ساتھ مطالعات بھی موجود ہے جب مطالعات موجود ہیں تو پھر یہ وہم کا مسئلہ بھی ختم ہو گیا اور یہ جو بات ہے وہ سارا ختم ہو گیا کیونکہ دوسرا بھی موجود ہے پھر وہ مقبول نہیں ہے اگر صرف مقبول ہو پھر ابن بن ہو پھر بنا بھی محمود ہو اور بہت سے آدمی موجود ہے اب کچھ جی کو گے تاریخ کا یہ نہیں ہو رہا جہاں والا مسئلہ ثابت ہو گیا تو فائدہ کے بغیر کوئی جواب نہیں یہ ہے ابو اللہ کا فیصلہ اس کے بعد کسی کا فیصلہ مشہور نہیں الحمد للہ وقفا وسلام ماں بات استفا یہ ساری تقریروں میں حضرت نے چار حدیثیں پیش کی تھیں جن میں مقدل کا ذکر تھا ایک تو تھی محمد علی ساک والی میں نے محدثین سے یہ بیان کیا کہ وہ ایک دجال کذاب راوی ہے ایک دجال کذاب راوی ہے اور محدثین میں سے انہوں نے کسی نے اسے سیا کہا ہے کسی نے تقدیر کا موکر کہا ہے اب آپ کے سب نے یہ بات واضح ہو گئی حضرت فرماتے ہیں کہ اگر میں ابن حمام کو مان لوں ہنسیوں کو تو پھر میں اس کو صحیح کہہ سکتا ہوں ورنہ محدثین کے اصول کو یہاں حضرت چھوڑ دیتے ہیں ابن حمام کی بات ہنسی کی بات کو آپ مان رہے ہیں ہنسی کی بات کو آپ مان رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تحقیقی جواب نہیں ہے صرف الزامی جواب ہے تانا ہے تانا اس کو جواب نہیں کہا کرتے ہے یہ دوسری بات تھی نافے کی اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ کتاب استقاعت میں اس کی حدیث کو معلوم نہیں لکھا یہی فرمایا نا